مرشد ہیں وہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زبانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واز روزہ اور کے معافیت اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے پرواز تقوا کے دو جہاز روزہ اور صحبت حضرت والا نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرمایا لال لکھن تب کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے ولی اللہ بن جاؤ گے صاحب تقوا بن جاؤ گے میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے رکھا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی میرے دوست بن جاؤ کیونکہ ان المتقون متقی ہی میرے دوست ہیں مگر تقوی مشکل ہے اس کو آسان کرنے کے لیے وہ مَا صَالِقِينَ نازل فرمایا کہ اہل تقوی کی صحبت میں رہو جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے تقوا کی برکت سے غلام کو اللہ کی دوستی کا تاج مل جاتا ہے گناہوں کی خبیص عادتوں سے قلب کو طہارت نصیب ہو جاتی ہے قلب کا مزاج بدل جاتا ہے میرے مرشد شاہ ابالحب صاحب جاؤ کو فرماتے ہیں کہ ایک شخص سردی سے کاپ رہا ہے گرم گرم چائے کی ایک پیالی پی لی سردی کم ہو گئی جب چائے کی پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے تو کیا اللہ والوں کے ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا فرمایا کہ یا جو الدین امن اللہ اے ایمان والو تقوا اختیار کرو یعنی میرے دوست بن جاؤ کیونکہ ان اولیاء اولیا متقی ہی میرے دوست ہیں مگر تقوا مشکل ہے اس کو آسان کرنے کے لیے و واؤس فارین نازل فرمایا کہ اہل تقوا کی صحبت میں رہو جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے تقوا کی برکت سے غلام کو اللہ کی دوستی کا تاج مل جاتا ہے گناہوں کی خبیص عادتوں سے قلب کو سہارت نصیب ہو جاتی ہے قلب کا مزاج بدل جاتا ہے میرے مرشد شاہ صاحب پر کارٹون فرماتے ہیں ایک شخص سردی سے کاپ رہا ہے گرم گرم چائے کی ایک پیالی پی لی اور سردی کم ہو گئی جب چائے کی پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے تو کیا اللہ والوں کے ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا کیا چائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بڑھ جائے گی ان کے پاس رہ کر تو دیکھو تجربے کی بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی جتیاں اٹھائیں ان کی خدمت کی مخلوق نے ان کو پیار کیا اور اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے اور رمضان شریف نعمت زمانی ہے اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو دو انجن لگ جائیں تو اللہ کے قرب کا راستہ جلد طے ہوگا اسی لیے اکثر بزرگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک میں اپنے ہاں اکٹھا کیا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے وہی پہنچتا ہے بغیر لالچ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ مبارک مہینہ ہے اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ جس کو جہاں مناسبت ہو روحانی بلڈ گروپ کے مطابق اپنے اپنے مشاعر کے ساتھ رمضان گزار لے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو تو ڈبل انجن لگ جائے گا جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو چڑھائی بہت ہے اس لیے ایک انجن آگے لگتا ہے اور ایک انجن پیچھے لگتا ہے ایک پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور ایک آگے سے کھینچتا ہے جیسے بکرا قربانی کے لیے جب خریدا جاتا ہے تو آگے سے سبزہ ہرا وغیرہ دکھایا جاتا ہے اور پیچھے سے ایک چھوٹی سی چھڑی سے آدمی اسے آہستہ آہستہ مارتا رہتا ہے جس سے وہ بکرا جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہے ایسے ہی پہاڑ پر ریل کے دو انجن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دو انجن دیے کہ پردیش میں جا رہے ہو ممکن ہے کہ پردیش کی رنگینیوں میں تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ تو دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ دل پر ایک طرف سے دوزخ کے خوف کی چھڑی لگے اور جنت کا مراقبہ کرو تاکہ جنت کی نعمتوں کا لوسن ملے اسی لیے جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہاں ہو رہے ہوں گی شہر کی نہریں ہوں گی دریا ہوں گے دودھ کا دریا ہوگا پانی کا دریا ہوگا اور بوروں کا ڈیزائن تک پیش کیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی تاکہ یہ ہمارے نالائق بندے دنیا میں کسی غیر محرم عورت کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے اصلی وطن کی ڈیزائن کو نہ بھول جائیں تاکہ ان کو یاد رہے کہ چند دن کی بات ہے یہ چند دن کا مجاہدہ ہے پھر ہمیشہ کے لیے عیش ہے اور جس کو جنت میں تعینی عیش ملنے والا ہے اس تعینی عیش کا عکس اور پیغام دنیا ہی میں نظر آتا ہے جن کے لیے جنت ہے تو جنت کا سایہ ان کے دل پر کروڑوں میل سے پڑتا ہے جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں کہ کیسے مسکراتے رہتے ہیں کیسے ہنستے رہتے ہیں ان کے دل میں کیسا اطمینان رہتا ہے کہ پریشان بھی ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری پریشانی خود بخود بغیر کسی دوا کے غائب ہو گئی ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی یہی شان اتنی پریشانیاں غم لے کے آتے تھے لوگ اور آتے ہی خانقاہ میں داخل ہوتے ہی بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سکون کا کوئی سمندر کی گہرائی ہو پر سکون بالکل ساری پریشانیاں غم بھول جائیں ہم اللہ کی نافرمانی کر کے چائے پیتے ہیں انڈے کھاتے ہیں مکھن پراٹھے اڑاتے ہیں نافرمانی سے دل سیاہ ہے اور عیش کر رہے ہیں لیکن یہ کیا عیش ہے منہ میں کباب ہے دل پر عذاب ہے اللہ جس سے ناراض ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے علم اور عذاب میں پکڑتا ہے سارا عالم مل کر اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکتا کیونکہ چھڑاتا وہ ہے جس کی طاقت پکڑنے والے سے زیادہ ہو اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے عیش کرنے والے انٹرنیشنل گدے ان کے دماغ میں عقل کا نام و نشان بھی نہیں مگر جب موت آئے گی تب آنکھیں کھلے گی اس لیے اللہ کے نام پر درد دل سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اور خواتین بھی دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہیں یا بے چین یا بے چین اور پریشان رہنا چاہتے ہیں اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو چین اور خوشی صرف اللہ کے قبضے میں ہے مالک کو ناراض کر کے گناہوں کی لذت سے حرام خوشیاں دینے والا ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو عذاب الہی میں اور بے چینی میں مبتلا کرنے کا اقدام کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہا ہے چین و سکون کا اللہ تعالیٰ نے یہی نسخہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو اور مجھ کو خوش رکھو فلنوں کی یمن حیات پہیے ہم تم کو بڑی عبادت زندگی دیں گے یہ ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے لطف کہاں ڈھونڈتے ہو اللہ کو ناراض کر کے تمہاری کھوپڑی پر عذاب ہے ورنہ گناہوں میں اور خصوصاً باری گناہوں میں دنیا کی بھی بے عزتی ہے اور دل پر بھی ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی جان نہ جائے تین قسم کا عذاب ہر گناہ گار کو ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کوئی جان نہ جائے اور اس معشوق کے وارثین کہیں کہیں مجھ سے انتقام نہ لیں اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا تو کیا جواب دوں گا زندگی میری جی ہوئی تھی اور تم مانے عیش کرتے تھے مجھ آسمان والے کو بلا کر زمین پر رہتے تھے وہ زمین والا کیسے عیش میں رہے گا جو آسمان والے کو بھلا دے اسی لیے کہتا ہوں کہ زندگی میں چلو ایک دفعہ صحیح کوشش کرو کہ کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے یہاں بستر لگا دو الحمدللہ اختر کو میرے رب نے توفیق دی کہ جوانی میں پہلی ہی ملاقات میں ایک چلہ میں نے اپنے شہر کے پاس گزارا ہے مگر وہ چلہ آج تک مجھے مزہ دے رہا ہے اللہ والوں کی نظر پڑی ہوئی ہے جو آپ لوگ مجھے بغور دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں تو مجھے اپنے مشائق اور بزرگان دین اور وہ اللہ والے یاد آتے ہیں جن کی صحبت میں اختر رہا ہے اور جن کی محبت کی نظر مجھ پر پڑی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنا کمال نہیں سمجھتا زمین پر سورج کی شعا آ جائے تو زمین اپنی روشنی پر ناز نہ کرے سورج کی شعاؤں کا شکر ادا کرے لیکن دھوپ میں اور آفتاب میں کیا نسبت ہے دھوپ شعائے شمسیہ ہے سورج کی کرن ہے آپ دھوپ کو سورج نہیں کہہ سکتے مگر سورج سے الگ بھی نہیں کہہ سکتے اب مولانا رومی کا یہ شعر حل ہو گیا خاصا نے خدا خدا نہ باشد لیکن خدا جدا نہ باشد اللہ والے خدا نہیں ہیں لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے دیکھ لو دھوپ نظر آ رہی ہے آپ اس کو سورج نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سورج سے الگ بھی نہیں ابھی سورج ہٹ جائیں دھوپ ختم ہو جائے گی تو اللہ والے اللہ نہیں ہیں ان کو اللہ کہنا ہے ہے شرک لیکن وہ اللہ سے جدا بھی نہیں ہے دھوپ اور سورج میں جو نسبت ہے ویسی ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ والوں میں ہے کہ وہ اللہ کے نور سے روشن ہے ان کی روشنی ذاتی نہیں ہے سورج کی گرمی دھوپ سے مل جاتی ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے دل تو چاہتا ہی نہیں کہ اس کو ادھورا چھوڑے لیکن کیا کرے آرام کرنا ہوتا ہے لوگوں کو سوا ہی سرے گی کل پڑیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان باتوں میں اس قدر جی لگتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرض ہے ورنہ بہت سے لوگوں کو نیک صحبت میں گھبراہٹ ہوتی ہے میں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی کچھ باتیں سننے کا پڑھنے کا شوق بھی عطا کر دیا آتے ہی ہیں محبت سے سنتے ان شاء اللہ یہ محبت رائے گا نہیں جائے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی خاطر ہماری یہ ٹوٹی ٹوٹی حرکات کو جمع فرما لیں قبول فرما لیں اللہ والوں کی صحبت جو ہے عجیب تاثیر کیمیا ہوتی کہ سارے غموں کا یہ علاج اور اگر دنیا میں پھرو ادھر ادھر ہر جگہ پریشانی ہر معاملے میں پریشانی اور جو زیادہ صحبت میں رہتا ہے کم سے کم پریشان ہے صحبت کے اندر ایسی ہو کیا کہیں کہ کلوروفارم ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے غموں سے بے پرواہ رہتا ہے اور جہاں باہر نکلا اور پریشانی پریشانی امن اور سکون کی جگہ ہے ہے نا اسی طرح امن اور سکون سے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے حتیٰ کا کر موت آ جاتی ہے بس یہی دنیا کا بس اسی طرح گزارنا ہے اور نہ آدمی باہر نکلے سینکڑوں پریشانیاں کوئی کدھر بھاگا جا رہا ہے کوئی کدھر بھاگا جا رہا ہے ان کو دیکھ کے یہ بھی و خائیں پریشان ہو جائے جب یہ بھاگ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بھاگ رہے <laughs> جب یہ بھاگ رہے ہیں تو بھائی ہمیں بھی بھاگنا چاہیے ان کے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں جب یہ بھاگ رہے ہیں تو ہمیں بھی بھاگنا چاہیے وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں <laughs> اور زندگی کی مختصر کی ضرورتیں ہیں بہت مختصر کی باہر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ بھی تو چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے سب لے رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے اور نہیں تو کیا ضرورت ہے دو وقت کا کھانا تن ڈھانکنے کو کپڑا اور سر سر ڈھانکنے کو مکان چھت بس باقی جتنا ہے حدیث پاک میں سب یہ اضافی ہے صرف یہ چیزیں ہیں تین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں فرمائے باقی جتنی اضافی نعمتیں ہیں سب کا معاوضہ ہوگا کہاں استعمال کیا کیسے حاصل کیا کیسے خرچ کیا اور ان نعمتوں میں مشغول ہو کے ہم کو بولے تو نہیں تھے یہ سب سوال ہوگا تو یہ صحبت اللہ میں جو وقت گزرتا ہے بس ایک فارم جیسے مریض کو سنگا دیتے ہیں آپریشن بھی چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ان کو خبر نہیں ہوتی ایسے ہی صحبت اللہ میں بس کوئی سکون زندگی گزر جائے جتنا زیادہ وقت گزر جائے حتیٰ کہ پھر خود بھی یہ جو ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے اس کو نسبت عطا ہو جاتی ہے تو یہ ساری دنیا کائنات اس کی نگاہ میں سب گر جاتی ہے معلوم ہو جاتا ہے دل سے یقین آ جاتا ہے کہ یہ تو چند دن کا ہے اس کے بعد تو اصل زندگی تو شروع ہونے والی ہے اچھا ایک بات یہ ہے کہ سنت کے مطابق جماعت میں جب نماز جو مقتدی ہیں ان کو <clears throat> چپکے سے آمین کہنا سنت ہے آمین کہنا چپکے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موبائل حالیہ ہوا ہوگی اس پہ تو ہمارے رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر زور دیا ہے وہاں عرب میں جہاں تو وہاں سے نکلا ہی وہاں سے مخرج ہے اس بات کو بہت پڑھنے والا اب کوئی زبان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کیونکہ ہم عالم نہیں ہے فقیر نہیں ہے کوئی اختلافی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک مجدد کی جو اس قدر توجہ اور اتنے اہتمام سے والا نے وہاں مدین شریف میں اس قدر اہتمام سے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ وعد کو دعد نہ نکالو فرمایا کہ اگر کوئی کہے کیا مجھ کو مرد لگ گیا ہے اور وہاں کے اعتبار سے کہے مجھ کو مرد لگ گیا ہے تو مرد پیچھے لگ گیا وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے اور یہ عارف کا کمال ہوتا ہے دیکھو کہ سارا عالم ایک طرف ہو وہ گڑھ ہے اس مخرج کا لیکن اس کے باوجود عزت والا نے یہ یقیناً کوئی خاص بات ہوتی ہے ورنہ کیوں عزت والا اس بال اہتمام بیان فرماتی ہے اگر ایسا اختلافی مسئلہ ہوتا کہ کچھ وہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو چلو بھائی ہم خاموش رہتے ہیں لیکن اس مضمون کو نے وہاں اتنا بیان فرمایا اتنا بیان فرمایا ایک مجدد کی زبان سے ایسی بات بیان ہونا اور ایسی جگہ بیان ہونا یہ تو خاص بات ہے نا اور حضرت ہمارے الحمدللہ عالم بھی تھے اور پائے کے عالم تھے آج کے دور کے جیسے عالم نہیں کہ بس پڑھ لیا حضرت نے تو دیکھو حضرت نے بتایا کہ ساتھیوں نے کہا کہ یہاں مدرسہ بیت العلم پھول پور میں جو تھا فرمایا ان لوگوں نے کہا ساتھیوں نے کہ مدرسے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو ہم تو وہاں دارالعلوم دیوبند میں پڑھیں گے جا کے وہاں والوں کی عزت ہوتی ہے اور یہاں کے مدد سے کوئی جانتا نہیں تو حضرت والا نے کیا فرمایا فرمایا کہ بھائی میں عزت کے لیے نہیں پڑھتا میں تو رب عزت کے لیے کوئی جانے یا نہ جانے میں تو اللہ کے لیے پڑھا ہوں یہ بات ہوتی ہے پھر دوسرا یہ کہ مولانا رومی نے فرمایا خوم کے حضرت دریا درو راہے شبد خون کے حضرت دریا درو راہے شبد پیشے گانوں سے کہ جس مٹکے کا رابطہ سمندر سے ہو جائے دریا سے ہو جائے جو غیر محدود ہے تو وہ مٹکے کا پانی کبھی خشک نہیں اس اس کے کے مٹکے آگے بڑے بڑے دریا ادب سے بیٹھتے ہیں جس جس عالم کا تعلق اس کے علم کی نسبت اللہ سے ہو جائے اللہ سے خاص تعلق ہو جائے پھر اس کی علم کا کیا کہنا میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتا بڑے بڑے علماء حضرت والا کے سامنے کیسے و ادب طے کرتے تھے کتنے بڑے بڑے محدث کتنے بڑے بڑے علماء حضرت والا کی یہ سب دیکھنا چاہیے تو بزرگوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کوئی بات ایسے ہی نہیں کرواتے پھر خاص بات ہوتی ہے پھر خاص محتم شان ہے سب بیان کرنا اس میں خاص بات ہے تو اس کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ